عباد بن موسیٰ نے کہا ہمیں ابراہیم بن سعد نے حدیث بیان کی کہا مجھے میرے والد نے محمد بن جبیر بن متعم سے خبر دی انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آنا وہ بولی کہ یا رسول اللہ اگر میں آؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پاؤں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھے نہ پائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آنا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار ایک سو اناسی